شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے آپ کا سینہ بہت کشادہ اور کھلا ہوا تھا آپ کے سر کے بال کانوں کی لو تک لڑکتے رہتے تھے میں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک سرخ جوڑے میں دیکھا میں نے آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا تھا یوسف بن ابی اسحاق نے اپنے والد کے واسطے سے علا منکبی بیان کیا بجائے لفظ شہمت و ادنیہ کے یعنی آپ کے بال مونڈوں تک پہنچتے تھے صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار پانچ سو اکاون